حیوہ نے خبر دی انہیں ابو الاسود نے انہوں نے اور سے سنا اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے قدم پھٹ جاتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں آپ نے فرمایا کیا پھر میں شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں عمر کے آخری حصے میں جب طویل قیام دشوار ہو گیا تو آپ بیٹھ کر رات کی نماز پڑھتے اور جب رکو کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے اور تقریباً تیس یا چالیس آیتیں اور پڑھتے پھر رکو کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو سینتیس